شری ست گردی بوان کی جندوں گرو پکا سر رپری مہامتم پ جاسوچن روکرنی کروں ہر شریر پد سروجن پائے سدا ست سنگ اوم شری ست گرودیو بھگوان کی جے ابھی دو چار دن بعد گنیش چترتھی آنے والی ہے تو اس میں پرائے لوگ گنیش جی کی پوجا پرارمبھ کرتے ہیں دس دن تک پوجا کریں گے پھر چتردشی کو گنیش جی کی پرتیما کا وسرجن کرتے ہیں ممبئی اتیادی شہروں میں اس کو بہت ہی وشٹ طور سے اس کو مناتے ہیں تو آج تھوڑا سا گنیش جی کے بارے میں بتائیں گے گنیش کیا ہے ان کا واستک سروپ کیا ہے گوسوامی تلسی داس جی نے رام چرت مانس میں دو تین جگہ ان کا الیکھ بھی کیا ہے جیسے کہ بال کانڈ میں ہی جب بہان شیو اور پاروتی جی کا وواہ ہونے جا رہا ہے تب اسی میں ایک دوہا آتا ہے کہ منی انوشاسن گنپتی ہی پوجو و بھوانی کو آچر کرے جنی سر انادی جی جانی کہ منیوں کے آدیش سے منی انوشاسن گنپتی ہی پوجو شمبانی بانشیو اور پاروتی جی نے ان کی پوجا کی منوں کے آدیش سے کو آچر کر جانی سور ان نادی جی جانی اور اس اس میں کوئی بھی سنشیا نہ کرے کیونکہ دیوتا لوگ آنادی ہیں تو جیسے کہ اس دوہے میں آیا ہے کہ وہاں شیو اور پاروتی جی اپنے ہی وواہ کے سمے گنیش جی کی پوجا کر رہے ہیں کنتو کتھانکوں میں وہ ہے کہ بان شیو اور پاروتی کے ہی پتر تھے گنیش تو یدی ان کے پتر تھے تو وہ وواہ کے سمے ان کی پوجا کیسے کر رہے ہیں تو اسی کے بارے میں تھوڑا بتانے کا پریاس کریں گے کہ واست میں واستک گنیش جی کا سوروپ کیا ہے واستو میں شاستر ہمارے جو مہاپرشوں کا ان کا جو واستک رہسیہ پرست کرنے کے لیے ان کا آدھیاتمک روپ سے ان کا وشلیشن کیا جاتا ہے تین پرکار شاستروں کی رچنا کی جاتی ہے ایک روچک ایک بیانک اور ایک آدھیاتمک تو روچک روپ میں تو جیسے یہ بتایا گیا ہے کہ روچکتا ہے کہ بھیا کیسے جن شنکر پاروتی جی کے پتر تھے گنےش جی وہی شنکر پاروتی جی پہلے پوجا کریں اپنے وواہ کے سمے تو یہ تو روچک روپ ہوا جو ہم سب لوگوں کے سامنے رامائن میں ہے کنت اس کا جو آدھیات روپ ہے واستو میں وہ ہمیں تبھی سمجھ میں آئے گا یدھ ہم کسی تتدرشی مہاپرش کی شرح میں جائیں گے جب تک ہمیں ان کا شرم ساندھ نہیں ملے گا تب تک ہم ان شاستروں کے واستک رہسیہ کو نہیں جان پائیں گے تو اسی پرکار سے یہ رام چرت مانس ہے کہ رام کے وے چرتر جو ہمارے من کے انترال میں بستے ہیں واست میں گنیش جی کا مطلب ہوتا ہے گن ایش گو مطلب اندریاں ایش مطلب ان پہ ایشوتو آ جائے ان پر ہمارا وشیکرن ہو جائے اندریاں جو ہماری باہر بھاگ رہی ہیں وہ ہمارے ادھپتے میں آ جائیں ہمارے سرکشن میں ہو جائیں یہی ہے گنیش پہلے تو شنکر اور پاروتی جی گنیش جی کی پوجا کر رہے ہیں ساتھ پریمئی وت ہی پاروتی ہے اور شیو گوسومی تلسی داس جی نے سدگرو کو بتایا گوسوامی تلسی داس جی نے رام چرت مانس میں گنیش جی کی بھی وندنا کی ہے کنتو گنیش جی کی بھی وندنا کے پہلے انہوں نے شنکر کے روپ میں گرو کی وندنا کی ہے کہ وندے بودھ میم نتیم گرو شنکر روپینم یماشرو ہی وکروپی چندر سروتر وند میں انت بوتھ سوروپ گرو مہاراج کی وندنا کرتا ہوں جو ساکا شیو ہیں یماشرو ہی وکروپی چندر سروتر وندتے جن کی شرح میں جانے پر ٹیڑھا من بھی وندنی ہو جاتا ہے پوجنی ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے گوسوامی تلسی داس جی نے اسپشٹ روپ سے بتایا کہ شیو کون ہے جو شیو روپ میں استھت مہاپرش ہیں سدگرو ہیں وہی شیو ہیں واستو میں تو سدگرو ہی شیو ہیں اور پاروتی پاروتی ایسے نہیں کہ کوئی استری ہو واسو میں ہمارے مہاپرش نے آدھیاتمک روپ میں پیمتی کو ہی پاروتی بتایا جب کوئی بھی سادھک پرارمب میں تھوڑی بہت شردا کو لے کر کے کسی سدگرو مہاپرش کے پاس جاتا ہے ان کے شرح سنگھ میں رہ کر ٹوٹی فوٹی سادنا کے دوارا لگتا ہے تو آرمبک سا سا کا جو پرارمب ہے وہ ان کے ساتھ کے آدھار پر ہوتا ہے جیسے کہ گیتا میں آیا ہے کہ اندریاں ہی ہمارے من کو بلات کھینچ کر کے باہر بھڑکا دیتی ہیں یہ تو ہے اپ کونتے یا پھرچت اندریاں پرماتھینی ہرنتی پرسبم من یہ جو ہماری اندریاں ہیں اتنی پرمتھن سوبھاؤ والی ہیں کہ ہمارے من کو بلات کھینچ کر کے سنسار کی اور ڈھکیل دیتی ہیں بار بار ان کو وشوں کے سیون کی طرف لگا لگا دیتی ہیں پرائے میں پر سبھی لوگوں کی سمسیا رہتے کہ بھجن میں من نہیں لگتا تو کیوں کیونکہ ہماری جو اندریاں ہیں باہر سنسار میں اتنی وکرت رہتی ہیں کبیر داس جی نے بھی کہا کہ پانچ کتیا رام کی کرے بھوج, کرے بھجن میں بھنگ ان کو ٹکڑا دے کہ تب کری ہو ستسنگ کہ یہ پانچ اندریاں ہی پانچ کتیاں ہیں ان کو ان کا ٹکڑا دینا ہے تبھی ستسنگ کی شروعات ہوگی تو جو یہ ہماری اندریاں ہیں پانچ گیان اندریاں ہیں ان کے پانچ وشے ہیں روپ رس گند شبد اسپرش ان کو ان کے وشوں سے سمیٹ کر کے ان کو بھوجن دینا ہے کون سا بھوجن دینا ہے پرماتما کے نام میں پرماتما کے روپ میں لگانا ہے یہی ان کی خوراک یہی بھوجن ان کو دینا ہے یدی یہ بھوجن ہم ان کو دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ اندریاں ہماری سبٹنے لگتی ہیں تو جیسے جیسے اندریاں سمٹتی جائیں گی ویسے ویسے ہمارے انترال میں سادھنا کی شروعات ہوتی جائے گی من سیت ہوتا چلا جائے گا تو شیو شیو شنکر اور پاروتی جی جو پوجا کر رہے ہیں گنیش جی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ پریمی وتھتی کے ساتھ جو بھی ہم سدگرو مہاپرشوں کی شرح میں ہم جاتے ہیں سنتوں کی شرم میں جاتے ہیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی شردھا ہمارے پاس پہلے رہتی ہے ان کے ستسنگ کے دوارا سن کر کے جو بھی ہمیں سادھنا ملتی ہے ان کے نردانوسار ہمیں چلنا ہے اور جیسے جیسے ہم اپنی اندریوں کا سیم کریں گے وہیں سے ہمارے انترال میں سادھنا کی شروعات ہو جائے گی یہی ہے گنیش پوجا پہلے اندریوں سیم سے ہی گنیش پوجا کی شروعات ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہم اپنی اندریوں کا سیم کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا من سیت ہوتا چلا جائے گا بھجن میں من لگنے لگے گا پھر دھیرے دھیرے یہی اندریاں ہمارے آدھت میں آنے لگتی ہیں پھر جیسے کہ گنیش جی گنیش جی کی اتپتی پاروتی جی سے ہوئی پاروتی جی نے اپنے اپٹن سے میل کے اپٹن سے ہی گنیش جی کو اتپن کیا تھا تو جب ہم اس پرکار سے پہلے ٹوٹی پھوٹی شردھا کو لے کر کے چلتے ہیں پھر جب ان کے دوارا ہمیں کوئی سادھنا دیکھنے کو مل جاتی ہے جاننے کو مل جاتی ہے اور ہمارے انت گرن سے سادھنا جاگرت ہو جاتی ہے پھر جب ہم ان کے ندیشانوسار چلنے لگتے ہیں جو پرماتما بتاتے ہیں ان کے نردیشانوسار ہم چلتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے انترال میں پریم کی پرگاہرتہ بڑھتی چلی جاتی ہے پھر جیسے جیسے ہمارے انترال میں پریم آئے گا ویسے ویسے ہمارے انترال میں اندروں پر آدھتیہ آنے لگتا ہے اندروں پر وشیکرن ہونے لگتا ہے تو اس پرکار سے جب ہماری اندریاں سیت ہونے لگتی ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارا من بھی اس میں پرماتما کے چنتن میں رمن کرنے لگتا ہے پرماتما میں نام میں روپ میں چت تھر ہونے لگتا ہے تو پھر شنکر جی گنیش جی کا پہلے کا سر کاٹ کر کے اس پر ہاتھی کا سر لگا دیتے ہیں ہاتھی کا سر لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جو بھی ہمارے بودھک وچار تھے جن بودھاروں سے جیسے پہلے جو بھی مہاپرش بتاتے ہیں ہم ان کے آدیش کا پالن جوں کرتی ہوں نہیں کرتے کوئی نہ کچھ اپنا بدھ کا گنت لگاتے رہتے ہیں وہ مہاپرش کیا سادھنا کرنے کو کہتے ہیں ہم ان کے ندیشوں کو نہیں سمجھتے انت دیوی دیوتاؤں میں اننت پرکار کی پوجا پدھتوں میں گرسے رہتے ہیں کنتو یعنی ہم ان مہاپرشوں کے شرح سنگ گرہن کرتے جائیں گے ان کے ان کی شرح آتے رہیں گے ٹوٹی پھوٹی سیوا جو بھی ملے گی کرتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا من باہری اڈمبروں سے ہٹ کر کے ان مہروں کے کو سمجھنے لگے گا اور ان ان کے آدیشوں کا پالن کرنے کی ہمارے انترال میں آنے لگے گی تو پھر وہ مہاپرش ہی اس کے جو پہلے ہمارے جو بدھ وچار ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی طرف سے ایک ہاتھی کا سر پردان کر دیتے ہیں ہاتھی کا سر مطلب ایسا نہیں کہ جیسے کہ گنیش جی کا پرائے لوگ پرتیما جیسے پوجا کرتے ہیں تو اس میں دھڑ دیکھتے ہیں تو منشیہ کا رہتا ہے اور اس میں جو مکھ رہتا ہے وہ ہاتھی کا ہوتا ہے اور جو کہ گنیش جی کو بدھی داتا گنیش کہا جاتا ہے جو بدھی کے پردان کرنے والے ہوتے ہیں اور جبکہ آپ باہری بودھک استر سے یدی بودھ سے یدی دیکھا جائے تو ہاتھی ایک کرودی جانور ہوتا ہے کہیں بھی جنگل میں آپ کو یدی کہیں ہاتھی مل جائے تو بنا کسی ڈر بھیا کے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا اتنا کروھی ہوتا ہے پرائے ہریدوار شکیش کی طرف لوگ بتاتے ہیں تو لوگ ہاتھی لوگ حملہ کرتے ہی رہتے ہیں آسام کی طرف بھی ہاتھی کہیں نہ کہیں گھروں میں لوگ گھس جاتے ہیں حملہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں کھیت اجاڑ دیتے ہیں بے مطلب کا اتنا کوردی جانور ہوتا ہے ہاتھی جو بنا کسی کارن کے کورو کر کے کوئی بھی دوسرے کوئی جیو دکھائی دے دیا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو ایسا کروی ویکتی کا ایسے کروی جیو کا اثر کاٹ کر کے یدی کسی جیو کے اوپر ویکتی کے اوپر لگا دیا تو کیا اس کے وچار بدل جائیں گے تو شنکر جی نے جو ہاتھی کا کسر کاٹا اور گنیش جی کے سر پہ لگا دیا تو گنیش جی بدھی داتا کیسے ہو گئے جبکہ ہاتھی ایک مہا کروی جانور ہوتا ہے اور جو بھی وچار ہوتے ہیں کسی بھی جیو کے اس کے مسک میں رہتے ہیں جیسے کہ کا یدی دیا جائے تو اس کے کوئی کوئی بھی بھی بدھی وچار کچھ بھی کام نہیں کرے گا یدی کوئی منشیا کا ہاتھ ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے تو اس کو کچھ سمے کے لیے کشٹ ضرور ہوگا کنتو اس کے بدھی وچار ٹھیک سے کاریہ کرتے رہیں گے کنتو یدی کسی ویکتی کا سرحر کاٹ دیا جائے تو اس کا مستشک اسی میں رہتا ہے تو ویسے ہی وہ مر جائے گا بدھ وچار کام ہی کیا کریں گے کچھ ہی سمے میں وہ مر جائے گا تو اسی اسی پرکار سے پرتیک جیو کے جو بدھ وچار ہیں وہ اس کے مستشک میں رہتے ہیں تو شنکر جی نے ایک ہاتھی کا سر کاٹ کر کے کسی ایک وششٹ ویکتی کے اوپر لگا دیا تو کیا اس کے بدھ وچار بدل گئے کیسے بدھ داتا ہو گیا واست میں ہاتھی کے سر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کو ہمارے مہاپرشوں نے کامنا کا پرتیک بتایا ایک کامنا تو ہوتی ہے ہی کامنا جیسے کہ پرائے آپ سبھی لوگ کوئی نہ کوئی کامنا لے کر کے آتے ہیں کہ ہم کو کوئی دکھ ہے ہے گرو مارا ہمارا یہ دکھ دور ہو جائے ہم کو اس پرکار کا ہمارے آرتھک آرتھک آرتھک سمسیا یہ دور ہو جائے یا تمام طرح کے دکھ تکلیفیں تکلیفیں رہتی ہیں کے سما کے لیے آپ آتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے پاس یہ کام بھی سماپت ہو جائیں گی ایک ہی کامنا رہ جائے گی ایشور پراپتی کی تو یہی ہے ہاتھی کا سر لگانا تو جو مان شیو تھے جو سدگرو ہوتے ہیں جو ہمارے بوچار ہوتے ہیں جن کے دوارا ہم پہلے ان کے آدیشوں میں گنا بھاگ لگاتے ہیں ترک ترک کرتے ہیں ان ہمارے بدھی وچاروں کو ہر لیتے ہیں اور بدلے میں اپنی طرح سے ایشور پراپتی کی کامنا والے وچار ہمارے انترال میں پرواہت کر دیتے ہیں اب یہاں پر سادھک کے انترال میں بودھ استر کی جو جانکاری استر کی جو جانکاری تھی وہ سماپت ہو جاتی ہے اور کیول وہ ایشوری نردیشن میں چلنے والا ایک سمرپت سادک بن جاتا ہے یہاں پر سادک کے انترال میں سمپور سمرپ آ جاتا ہے تو وہی ساتھ جو پہلے ٹوٹی فوٹی شردا کو لے کر کے چل رہا تھا بھد سے چلا تھا اب وہی سا پیمتی کے ساتھ سمرپ کے ساتھ یہاں پر چلنے لگتا ہے اس پرکار سے یہی ہے گنےش جی کی واست میں یہی ہے اندروں پر یہیں پر اندروں پر آدھپت آ جاتا ہے جو اندریاں ہماری پہلے بھاگتی تھی جو پہلی اندریاں ہمارے من کا بلا اپہرن کر لیتی تھی جہاں بھی ہم نے باہر سے کوئی درشیہ دیکھا باہر سے کوئی رچنا کے دوارا کوئی رساسوادن کیا کانوں کے دوارا کوئی شبد سنا ان کے دوارا ہم ہمارا جو من ہے وہ آکرشت ہو جاتا تھا اور یہاں پر ہماری اندریاں سیت ہو جاتی ہیں یہاں پر ہماری اندریاں ہمارے وشی کرن میں ہو جاتی ہیں اب جدھر ہم لگانا چاہیں گے ادھر ہی ہماری اندریاں لگیں گی تو یہ ہے واست میں گنیش جی کی جو جو ہے یہ ایک کے انتکرن کی اوستھا ہے اس کی شروعات پہ ہوتی ہے واستک جو گنیش پوجا کا جو رہسیہ ہے وہ ہے اندر پہ آدھی آ جانا تو اس لیے باہر سے جو ہم گنیش پوجا کرتے ہیں یہ گنیش پوجا باہر سے نہیں پوجا ایک پرماتما کی ہی کی جاتی ہے جن گوسوامی تلسی داس جی نے رامائن کی شروعات میں بتایا کہ جو سمر ہوئی گن نائک بدن کرو انوگرہ سوئی بدھی راشی شبھ گن سدن وہ بدھی کی راشی شبھ گنوں کے دھام میرے پہ کرپا کریں جو ہاتھی کے مکھ والے ہیں اور سدھی سدھیوں کو پردان کرنے والے ہیں وہ وہ وہ میرے پہ انگرح کریں تو اس پرکار سے جو پہلے انہوں نے گنےش جی کی وندنا کی پھر وہی تلسی داس جی اتر کانڈ میں کہتے ہیں کہ رام بجن بن جو چہے اتوا پد نروان جان ونت پسونر بن پوچھے بھی خان جو رام کے بھجن کے بنا کلیان چاہتا ہے ایک پرماتما کے بھجن کے بنا جو کلیان چاہتا ہے وہ بنا سنگھ پوچھ کا پشو ہے تو وہی گو سوی تو سیدھا آج جی اتنا بڑا نرتے ہیں کہ ایک پرماتما کے بھجن کے بنا جو بھی کلیا چاہتا وہ بنا سنگھ پونچھ کا پشو ہے تو واسطے میں جو انہوں نے گنیش جی کے دوارا جو انگری کیا ہے وہ کوئی دیوتا نہیں وہ چرال میں انہوں نے اندرس کے انسار ایک پرماتما کی وندنا کی ہے ایک پرماتما کا انوگر کیا ہے پرماتما سے انوگر کیا ہے کہ وہ پرماتا جو بدھ کی راشی ہے جن پرماتا کے دوارا بہت پاتے ہیں اور بدی کی راشی ہے وہ اور جن کے دورا سمپورن ستے ہیں وہی ساتا ہے اور وہی ایشوریہ کامنا کو پرواہت کرنے والے ہیں کریبر بدن ارتھات ایشور کامنا کو سلب کرانے والے ہیں وہ ان پرماتما کی وندنا کرتے ہیں تیسرے گوسوامی تلسی داس جی نے جو بھی انیک پر جو چپا کا جو ارد بتایا ہے وہ سب ایک ان کا ایک آدھیات روپ ہے نہ کہ کوئی باہر سے کوئی انکار دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی انہوں نے گوسومی تلسی داس جی نے یہ تو جو بہ بہ شاخا ہینش جو انک پرکار کی بدھ وچار والے ہوتے ہیں وہ ان پر بچاروں والے انک پرکار کے بدھار کے انوسار نانا پرکار کی پوجا پدھتوں کو گڑھ لیتے ہیں کیوں ان مہاپروشوں کے اباؤ کے کارن اس لیے ہم سب لوگوں کو یعنی چاہیے کہ شاستروں کی واستک کریا ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں کسی تتو درشی مہاپرش کی شرح شرم میں جانے کا پریاس کرنا چاہیے کہ وہ تتدرشی مہاپرش ہمیں ملیں ان کی کھوئی کرنی چاہیے ان کے لیے تتپرتا سے ہمیں جگہ کو لانا چاہیے اور ایک پرماتما کے نام کا جاپ کرنا چاہیے ایک پرماتما سے پرارتھنا کرنی چاہیے کہ وہ تو تدرشی مہاپرش ہمیں مل جائیں اور ان کے شرن ساندھی میں جا کر کے ہی ہم ان رہسیوں کو سمجھ سکتے ہیں اور جیسے کہ گنیش جی کی سواری چوہا بتاتے ہیں تو کیا ایک ویکتی کوئی چھوٹے سے چوہے پہ بیٹھ سکتا ہے وچار کرنے یوگیہ بات ہے کہ ایک کوئی چوہا ایک ویکتی کا بھار سنبھال سکتا ہے تو ان سب کا بھی اتیاتمک روپ ہے جب ہمارا اندروں پہ سیم ہونے لگتا ہے اندروں پہ ہمارا وشی کرن ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے چت ہی چوہا ہے یہ چت بھی ہمارا جو ہے ہمارے آدپت میں ہو جاتا ہے اور چت میں جو بھی ہم چاہیں گے پرماتما سے چنت ہی اٹھے گا باہر کوئی چنتن نہیں اٹھے گا یہ چت بھی ہمارے آدپت میں آ جاتا ہے جو چت جو باہر اچھل کود کرتا تھا پہلے سار میں جو چھل کود کرتا تھا سنسار میں بہت ہی چیزوں کو ادھر ادھر کھوجتا تھا اور وہ چت جدھر ہم چاہیں گے ہم اپنے دلوں کے دوارا جو بھی بن چنتن کا بن چنتن کے سادھنا کے انگوں میں جو لگانا چاہیں گے اپنے چت کو ادھر ہی ہمارا چت لگے گا یہی چوہے پہ سوار ہونا گنیش کا تو اس پرکار سے گنےش جی کے مادھیم سے جتنے بھی کہانیاں کتھائیں ہیں سب کتانکوں کا رہسیہ اندروں کے آدھار پہ ہی ہے کیونکہ ان کے دوارا ہی ہمارا من اپہر ہوتا ہے اور جب ہم اپنے اندروں پر آدھیت کر لیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا من بجن میں لگنے لگے گا اس لیے سادھنا کی سمپورن شروعات اندروں کے سیم پہ ہی ہے نام جپنا روپ دیکھنا یہ جب تک ہم اپنے اندروں کا سیم نہیں کر لیں گے تب تک ہم نہ ہی نام ٹھیک سے جپ پائیں گے نہ ہی روپ کو ٹھیک سے دیکھ پائیں گے اور پہلے پرتھم پوجا بھی گنےش جی کی ہوتی ہے پرتھم پوجا کا کیوں ہونے لگی پرتھم پوجا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ گنیش جی نے رام نام کے جاپ کے دوارا پہلے دے لوک میں ایک بار ایسا ایک پرستاو رکھا گیا کہ جو بھی تینوں لوگوں کی پرکرما کر کے آئے گا وہی پرت پوجنی ہوگا دیو لوگ میں پہلے یہ پرشن اٹھا کہ سب سے پہلے پوجا کس کی جائے تو یہی پرست رکھا گیا کہ جو بھی تینوں لوگوں کی پرکرما کر کے آئے گا وہی پرتھم پوجنی ہوگا تو سب لوگ گئے بھاگ گئے کارتی اور بھی ان دیوتا جتنے بھی تھے سب لوگ بھاگنے لگے کہ ہم سب سے پہلے ہم پوجا سب سے پہلے ہم پرکرما کریں تینوں لوگوں کی تو ایسے گریش جی بھی چلے آئے تو نارجی نے ان کو بتایا کہ ارے تینوں لوگوں کے سوامی تو یہ شنکر پاروتی جی ہیں انہی کی پرکرما تم کیوں نہیں کر لیتے تو پھر وہی گنیش جی رام نام کے جاپ کے دوارا شنکر پاروتی جی کی تین پرکرما کیے اور ان کی سیوا میں کھڑے ہو گئے جب سوریہ بھی پرکرما میں چلنے لگا تھا تو دیو لوک میں اندھیرا ہو گیا تو جہاں دیکھا کیلاش میں بھی اندھیرا تو گنیش جی نے ایک دیپک جلایا اور اجالا ہوگا سنسار میں اس پرکار سے وہ تینوں لوگوں کی پرکرما کر کے شنکر پاروتی جی کی سیوا میں اپستھت ہو گئے تو پھر سب جب دیوتا لوگ دھیرے دھیرے لوٹے تو دیکھا گنیش جی پہلے ہی وہاں کھڑے تھے تو سب لوگوں نے نرنے دیا کہ تینوں لوگوں کے سوامی تو شنکر پاروتی جی ہیں اس لیے پرت پوجا گنےش جی کی ہوگی کیونکہ سب سے پہلی پرکرم انہوں نے کی اسی لیے تبھی سے ان کو بہت پردا اور پرتھم پوجنی ایک ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہی پرتھم پوجنی ہے اور بدھ داتا بھی ہیں کیونکہ بدھ سے انہوں نے پرکرما کی تھی وہی گوسو تلسی داس جی نے بھی کہا کہ مہیم راؤ پر بھاؤ کہ نام کی مہیم سے ہی گنج جیسے مہیم جاسوان کے ہی پرو سے وہ پرتھم پوجنی ہوئے تو اس لیے نام کے جاپ کے دوارا ہی جب ہم اندروں کے سیم کے ساتھ نام کے جاپ میں لگیں گے کے ساتھ سدگرو مہاپر کی شرح میں جا کر ایک پرماتا کے نام کے چنتن میں لگیں گے تو یہیں سے سادھنا کے پرارمب ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی کاریہ پرارمب کیا جاتا ہے تو پہلے نام کے جاپ کے دوارا پرماتما کا نام لیا جاتا ہے کہ ہے پرماتما ہمارے پہ کرپا کر کے ہمارا کاریہ سفل ہو اس پرکار سے نان پرکار سے لوگ پرارتھنا کرتے ہیں اور نام کا جاپ کیا جاتا ہے نام کے جاپ کے دوارا ہی گنےش جی پر مطلب ہی سا کی شروعات ہوتی ہے نام کے جاپ کے دورا اندروں کا سیم کیا جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے جہاں ہمارا من لگنے لگا اندر سیت ہونے لگے تو دھیرے دھیرے روپ بھی پکڑ میں آنے لگتا ہے تو اس لیے گیتا کے انسار او متھکاشر برہم ویاہرن مامسمرن پریاتی جن دیم سے آتی پرمام گتی کہ جو کے دورا اور مہاپر کے تتدر مہاپر درشن کے دوارا اس پر دیہس کا پرتیاگ کر دے گا وہ ایک دن پرم گتی کو پراپت ہوگا انہیں کوئی مارگ نہیں ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ایک نام کے اوم یا رام کسی دوڑ کا ایک نام کا جاپ کریں اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کریں اس پرکار سے یعنی ہم لگیں گے اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں اندروں کا سیت سیت ہونا ان یعنی کی اندروں کا سیت ہونا ہونے کی شروعات ہو جائے گی اندریاں سیت ہونے لگیں گی اور جیسے جیسے ہمارے اندریاں سیت ہونے لگیں گی اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں پریم پرواہت ہونے لگے گا ایشور نردیشن ملنے لگیں گے اور پھر دھیرے دھیرے ہمارا اندروں پہ آدھپتیہ ہو جائے گا اور جہاں ہمارا اندروں پر آدھیت ہو گیا اور دھیرے دھیرے ہمارا من اور چت ہمارے وشی کرن میں ہو جائے گا اور ایک دن ہم پرم گتی کے ادھیکاری ہو جائیں گے انہیں کوئی سادھن نہیں ہے اس لیے گنیش کو دوسرے کوئی ان گنےش کوئی دیوتا نہیں گنےش ایک ہمارے ہی سادنا کی ایک آنے والی اوستھا وشیش کا نام ہے گو مطلب اندریاں اندر پہ آدھی پتیہ آنا ہی گنےش پوجا ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو نام کا جاپ مہاپرشوں کی سیوا اور ان کے سروپ کا سیون کرنا چاہیے اوم شری ست گروے بھگوان کی جے